سید نابو خرر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے ایک مرتبہ کے حدیث نمبر بائیس سو چونسٹھ مسند احمد